www.attableek.com The Reviver of Iman मेरे भाइयों और बुजुर्गों इस जलसे का उन्वान बहुत है ईमान हमारा जान से प्यारा और हमारे ईमान को جن جہنوں سے جن سمتوں سے نقصان پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے ایمان کو چھیننے کی کوشش کی جا رہی ہے مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے ان کی تفصیلات بھی آپ نے ابھی دو دو مقرری سے سنی اور اپنے ایمان کے حفاظت کا جو بنیادی ذریعہ ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلیم اور محبت ایک ایسی محبت جو اللہ کے بعد سب سے بڑی ہوئی ایک ایسا جذبہ احترام جو اللہ کے بعد اس کی کوئی مثال نہیں ہو اس کا بھی آپ نے بہت تفصیل سے بات سنی اور بڑی مفید بات سنی میرے بھائیوں اور بزرگوں اس عنوان کی ضرورت کیوں پڑی میں دونوں میں اس کو اس کے بارے میں کچھ عرض بنے اور اپنی بات ختم کروں گا قرآن مجید میں انبیاء کرام کے بہت سے واقعات بیان کیے گئے قرآن کا ایک مستقل موضوع ہے ایک مستقل سبجیکٹ ہے قصر سے انبیاء جو اللہ کے پیغمبر ہیں کو جو واقعات پیش آئے اپنی قوم کے ساتھ ان کے جو حالات پیش آئے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کو تفصیل سے بیان کروایا اور یہ اس لیے نہیں ہے کہ صرف قصہ کہانی کی کتاب ہے جیسے ہم لوگ بہت سی کہانیاں لطف لینے کے لیے مزے لینے کے لیے ٹائم پاس کرنے کے لیے وقت گزارنے کے لیے ہم لوگ کہانیاں پڑھتے ہیں یہ ویسی کہانیاں نہیں ان میں ہر کہانی کے پیچھے ایک سبق ہے ایک عبرت ہے مسلمانوں کے لیے ایک نشان راہ ہے زندگی گزارنے کے طریقے کے رہنمائی اس میں ایک عجیب واقعہ یہ ہے کہ اللہ کے ایک پیغمبر سے حضرت یعقوب علیہ السلام ان کی وفات کا بات عام طور پر جب خاندان کے بزرگ کی موت ہوتی ہے نظا کی حالت ہوتی ہے تو تمام بال بچے رشتے دار چاروں طرف سے لیتے ہیں ہم حضرت یعقوب علیہ السلام تو حضرت یعقوب علیہ السلام سر اس طرح مرد پر موت کا وقت قریب ہے اور ان کے صاحبزادوں نے ان کو گھیر رکھا عام طور پر ایسے وقت میں آدمی اپنے بال بچوں کو دنیا کے لیے ضروری نصیحت کرتا ہے اور حضرت یعقوب اس وقت جہاں مصر کے مصر کی سلطنت میں ہے یہ حضرت یعقوب کا اپنا اصل وطن نہیں تھا یہ کران سے مصر تشریف لائے تھے اور ان کے تمام بال بچے ان کے ساتھ تھے مصر کے لوگوں کے ساتھ ان کی کوئی رشتے داری اور خرابداری نہیں تھی تو ایسے موقع پر آدمی اپنے بال بچوں کو نصیحت کرتا ہے کہ مل جل کر رہنا چوکنا رہنا دشمنوں کی طرف سے چوکس رہنا بیدار رہنا لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام والسلام نے ایک عجیب سوال فرمایا انہوں نے اپنے صاحبزادوں سے فرمایا ماں تاروں نے بادی اے میرے بیٹو اے میرے بچوں تم لوگ میرے بعد کس کی عبادت کرو گے حضرت یعقوب علیہ السلام وسلام کا یہ سوال بہت حیرت انگیز تھا کیونکہ حضرت یعقوب خود اللہ کے نبی حضرت یعقوب کے والد حضرت اسحاق اللہ کے نبی حضرت یعقوب کے چچا حضرت اسماعیل اللہ کے نبی حضرت یعقوب کے دادا حضرت ابراہیم اللہ کے نبی حضرت یعقوب علیہ السلام وسلام کے صاحبزادہ حضرت یوسف علیہ السلام وہ اللہ کے نبی جن پر قرآن مجید کی ایک پوری سورہ ہے اور دوران کے بیان کے مطابق ان کے ایک اور صاحبزادے یہودا بھی اللہ کے نبی جن کے طرف یہود اپنی نسبت کرتے ہیں یعنی پورا خاندان اللہ کے نبیوں اور پیغمبروں کا ہے آپ سوچیے اس خاندان میں اللہ کی کتنی خشیت ہوگی اللہ کی کتنی معرفت ہوگی اللہ کی کتنی محبت ہوگی اللہ سے کتنا تعلق ہوگا کیا ایسے خاندان کے بارے میں یہ سوچا بھی جا سکتا ہے کہ وہ اللہ کے بجائے دوسروں کی عبادت کرنے لگیں گے وہ شرک میں مبتلا ہو جائیں گے کیا کوئی آدمی اس کا تصور بھی کر سکتا ہے لیکن سیدنا حضرت یعقوب علیہ السلام وسلام آخری وقت میں جو بات ان کو بے قرار کی ہوئی ہے جو بات ان کو بے چین کی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ میرے بعد میرے بچوں کے ایمان کو پیار حضرت یعقوب علیہ السلام وسلام نے یہ بات کیوں سوچی مصر ایک ایسا ملک تھا جس پر شرک و کفر کا غلبہ تھا شرک کے جتنی قسمیں ہیں وہ سب وہاں پائی جاتی ہیں وہاں بدھوں کی پوجا ہوتی تھی وہاں بادشاہ کی پوجا ہوتی تھی وہاں گائے کی پوجا کی جاتی تھی وہاں درختوں کی پوجا کی جاتی تھی شرک کی جتنی قسمیں تھی وہ مصر میں موجود تھی اور ان کی غالب اکثریت تھی اگرچہ کہ حضرت یوسف علیہ السلط والسلام نے مصر میں حکومت بھی فرمائی لیکن غلبہ ہمیشہ وہاں ان مشرقین کو حاصل رہا ایک مختصر سی تعداد جو حضرت یعقوب علیہ السلام علام کے ساتھ ان کے خاندان کی کنان سے آئی صرف وہی ایمان والے تھے باقی جتنے لوگ تھے وہ ایمان والے نہیں تھے تو حضرت یعقوب علیہ السلام علسلام کو یہ فکر تھی کہ کہیں ہمارا یہ خاندان یہ کفر اور گمراہی کی طرف نہ چلا جائے یہ جو غالب اکثریت ہے یہاں ایمان سے محروم لوگوں کی یہ کہیں ہمارے خاندان کو اپنے اندر جذب نہیں کرتے اس لیے حضرت یعقوب علیہ ریسلات وسلام بے چین تھے میرے بھائی اور بزرگوں جہاں مسلمان اقلیت میں ہوں جہاں مسلمان تعداد کے اعتبار سے کم ہوں جہاں اہل ایمان کے ایمان پر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہو اکثریت خود ان کو ایمان سے ہٹانے کی کوشش کرتی ہو اور جو لوگ مسلمانوں کے ایمان پر چھپ کر حملہ کرنا چاہتے ہوں حکومتیں ان کی مدد کیا کرتی ہوں تو وہاں مسلمانوں کے لیے اپنے ایمان کی اور اپنے نسلوں کے ایمان کی حفاظت کی اہمیت بہت زیادہ ہو جاتی ہے اس لیے میرے بھائی اور بزرگوں ہندوستان جیسے ملک میں جس ملک میں مختلف راستوں سے ہمیں ایمان سے دور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے آپ اس ریاست میں اچھی طرح اس کو سمجھ سکتے ہیں کبھی نمسکار کے نام پر کبھی دو پرستی کے نام پر کبھی سوریا نمسکار کے نام پر کبھی جو ہمارے ہندو بھائیوں کی مذہبی کتابیں ہیں ان کو نصاب جز بنا کر یہ ایک پہلو ہے اور دوسری طرف جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر حملہ کرتے ہیں ان کو مدد پہنچائی جاتی ہے ان کی پشت پناہی کی جاتی ہے ان کو تقویت پہنچائی جاتی ہے آج کا دور تو بہت خراب دور ہے لیکن اس ملک میں سب سے سیکولر وزیر اعظم جواہر لال نہرو مانے جاتے تھے جو پہلے وزیر اعظم تھے ہمارے ملک کے انہوں نے اپنے زمانے میں مرزا غلام احمد قادیانی نے جب نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا تو انہوں نے مضمون لکھا کہ ہندوستان کے مسلمانوں کو مرزا غلام احمد قادیانی کی نبوت پر ایمان لے آنا چاہیے نوز باللہ کیونکہ اگر ایک ہندوستانی نبی پر ان کا ایمان ہوگا تو اس سے ان کے حب البدنی میں اضافہ ہوگا اس دیش سے ان کی محبت بڑھے گی تو آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ ایک ایسے وزیر اعظم کی سوچ ہے جو اس ملک کے سب سے زیادہ سیکولر اور اقلیت نواز وزیر اعظم سمجھے گئے تو آج کی حکومت اور اس وقت جو ہمارے ملک کی صورتحال ہے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ کفر کی طاقتوں کو کتنی زیادہ طاقت پہنچانے قوت پہنچانے اور مسلمانوں کو ان کے ایمان سے محروم کرنے کے لیے کوشاں اسی لیے یہ عنوان رکھا گیا ہے ایمان ہمارا جان سے پیارا جب تک ہمارے اندر یہ جذبہ پیدا نہ ہو کہ ہمارا ایمان ہماری سب سے بڑی دولت ہے ہماری زندگی سے بڑی دولت ہے ایک مسلمان اپنے رگے گلو کا آخری قطر خوب بہا سکتا ہے لیکن ایمان سے اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں جو اس نے اپنا ہاتھ رکھا ہے وہ اس سے محرومی کو دوبارہ نہیں کر سکتا اس کے بغیر ہم اس ملک میں ایمان کے ساتھ جی نہیں سکتے اور ہم اپنے آنے والی نسلوں کو ایمان پر باقی نہیں رکھ سکتے اس لیے میرے بھائی اور بزرگوں یہ بڑا اہم موضوع ہے اب تک ہمارے اس ملک میں اعمال کا مسئلہ تھا عملی کوتاہیاں ہمارے اندر تھی نمازوں مسجدوں میں نمازیوں کی تعداد کم ہو گئی تھی رمضان المبارک میں روزوں کا اہتمام نہیں ہوتا تھا زکوٰۃ سارے لوگ ادا نہیں کرتے تھے یہ تو اعمال ہیں ان پر آخرت کی نجات موقوف نہیں ہے اللہ چاہے تو معاف کرتے ہیں لیکن جو ایمان ہے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اگر ہم اس سے محروم ہو گئے تو دنیا کا بھی نقصان ہے اور آخرت کا بھی نقصان ہے اس لیے میرے بھائی اور بزرگوں میں اپنی گفتگو کو اس پر جبکہ بارہ بجنے والا ہے مزید طول دینا نہیں چاہتا ہوں میں آپ سے صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آج کے اس دور میں آپ کے لیے اپنی اور خاص کر اپنے بچوں کے ایمان کی حفاظت یہ بہت ضروری ہوگی آپ خود اپنے اندر شعور پیدا کیجیے واقفیت پیدا کیجیے اور اپنے بچوں کو سمجھائیے جیسے آپ اپنے بچوں کے لیے ایسی تعلیم کی فکر کرتے ہیں جس سے ان کے معاشی حالات بہتر ہوں اسی طرح اپنے اپنے بچوں کے ایمان کی فکر کیجیے جو فتنے دبے پاؤں داخل ہوتے ہیں ان سے بچنا بہت مشکل ہوتا ہے جو فتنہ کھلا ہوا ہوتا ہے اس سے بچنا آسان ہوتا ہے اگر ایک آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہے کوئی مسلمان اس کو برداشت نہیں کر سکتا لیکن اگر کوئی آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کے پردے میں آپ سے کوئی چیز چھیننا چاہے مسلمان دھوکہ کھا سکتا ہے یہ دیکھیے ابھی آپ کے سامنے یہاں پر ایک حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارے بعد ایسے علماء پیدا ہوتے رہیں گے جن کا کام یہ ہوگا کہ جو باطل پرست لوگ ہیں جو غلو کرنے والے لوگ ہیں ان کا مقابلہ کریں گے اخیر میں ایک لفظ آیا ہے وہ تعویل جاہرین وہ لوگ جو دین کا انکار نہیں کریں گے وہ لوگ جو کھلے طور پر دین کی احانت نہیں کریں گے وہ لوگ جو واضح طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی نہیں کریں گے جو دیکھنے میں آپ کو مسلمان نظر آئیں گے بلکہ ہو سکتا ہے کہ عام مسلمانوں سے بہتر مسلمان نظر آئیں لیکن وہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کی ایسی تعبیر کریں گے ایسا غلط معنی اس کو پہنائیں گے کہ آپ ان دھوکہ دھوکت جائیں آپ نے بھی مولانا اکشف صاحب کی تقریر سنی جیسا کہ مجھے معلوم ہوا قادیانیت کے موجود اب یہ کیسی تعویل ہوتی ہے کیسے غلط معنی پہنایا جاتا ہے حدیثوں میں یہ بات موجود ہے کیسے کتنا حضرت مسیح علیہ السلام سلام جو آسمان سے اتارے جائیں گے یہ ان کا اترنا شام کے شہر دمشق میں ہوگا شام مشہور ملک ہے آج اس وقت بڑی آزمائش میں مبتلا ہے اور شام کا شہر دمشق بھی مشہور ہے بہت سے شہروں کے نام بدلتے رہے ہیں لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر آج تک دمشق کا نام تبدیل نہیں ہوا اور شاید قیامت تک تبدیل نہیں ہونا کیونکہ حضور کی بات پیشین گوئیاں اسی شہر سے ہیں تو مرزا صاحب مرزا غلام احمد قادیانی نے جب اپنے مسیح ہونے کا دعویٰ کیا عیسیٰ ہونے کا دعویٰ کیا تو لوگوں نے کہا کہ جناب حدیث میں تو یہ بات آئی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سلام دمشق میں اتریں گے اور آپ تو قادیان میں پیدا ہوئے ہیں کہنے لگے کہ اصل میں دمشق میں یزید رہتا تھا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لڑکے یزید جو مشہور شخص ہیں یزید دمشق میں رہتا تھا تو جیسے یزید شکل و تباہ تھا سخت دل کا قادیان کے لوگ بھی بہت ہی سخت دل واقع ہوئے ہیں تو اسی لیے دمشق سے قادیان مراد ہے کیونکہ یہاں یزید کے مزاج اور یزید کی طبیعت کے لوگ رہتے ہیں اب آپ دیکھیے یہ جو انہوں نے اس کا معنی بتایا اس لفظ میں کہیں اس کی گنجائش ہے آپ سے کوئی آدمی آپ نے کسی سے وعدہ کیا کہ میں دہلی آؤں گا اور آپ بمبئی چلے جائیں اور لوگ آپ سے پوچھیں کہ آپ نے تو دہلی آنے کا وعدہ کیا اور آپ بمبئی چلے جائیں آپ کہیں بھائی جیسے دہلی میں مارکیٹ ہیں اور جیسے مکانات ہیں سڑکیں ہیں گاڑیوں کی سہولت ہے ویسے ہی بمبئی میں بھی اس کی سہولت ہے اس لیے ہم نے دہلی بول کر بمبئی بلا دیا تھا آپ سوچیے کیا آپ اس بات کو قبول کریں گے یہی تعبیر الجاہلی حدیث شریف میں آیا کہ جب سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام السلام اتارے جائیں گے تو ان پر دو زرد چادریں ہوں دو زرد چادروں میں وہ ملبوس ہوں مرزا صاحب سے پوچھا گیا کہ جناب یہ زرد چادریں کہاں ہیں کہنے لگے مجھے دو بیماری یرقان یہ کا اثر میری آنکھوں پر بھی ہے اور میرے پیشاب پر بھی ہے تو دو زرد چادروں سے یہ بیماریاں مراد یہ ہے اصل میں تعمیر الجاہلی قرآن و حدیث کی بات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو الفاظ کو الٹ پیر کر ایسا معنی بیان کرنا کہ انکار تو آدمی نہ کرے لیکن لوگوں کو گمراہ ہے غلط باور کرا دے لوگوں یہ جو فتنہ ہے کفر کا جو اس راستے سے آتا ہے مسلمان اسی سے دھوکہ کھاتا ہے اگر کوئی آدمی کھل کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرے تو ایک مسلمان بچہ بھی اس کو گوارہ نہیں کرے لیکن جب باتیں توڑ موڑ کر غلط تشریح کر کے لوگوں کو سمجھائی جاتی ہیں تو بیچارے جو بہت سے ناواقف لوگ ہوتے ہیں وہ دھوکہ کھا جاتے ہیں تو ضرورت اس بات کی ہے ہم خود ان فتنوں سے واقف ہوں گے اور ہم اپنے بچوں کو واقف کرائیں اور اس کے لیے ضرورت اس کی ہے کہ ہم علماء سے اپنا رابطہ رکھیں کوئی بات ہمارے سامنے آئے کوئی نیا آدمی آئے کوئی شخص نئی قسم کی بات کرے ہمارا طریقہ یہ ہو کہ ہم اپنے علماء سے رابطہ کریں گے ان سے پوچھیں گے ہم آپ سے کوئی بات نہیں کر سکتے ہم واقف نہیں ہیں آپ سے جو ہمارے علماء ہیں ان کو بھروسہ کریں گے یہ آپ کی مسجد ہے یہاں جو امام صاحب ہیں ماشاءاللہ بہت اچھا قرآن پڑھتے ہیں لیکن تھوڑی دیر کے لیے مان لیجیے کہ ہندوستان کے سب سے بڑے قاری اس مسجد میں آ جائیں لیکن فقہ نے لکھا کہ نماز پڑھانے کا حق آپ کے مسجد کے امام کو اس قاری سے زیادہ تھا جب تک مسجد کا امام اجازت نہ دے دے کسی دوسرے کو چاہے وہ کتنے بڑے عالم علامہ ہوں قاری ہوں ان کو یہاں نماز پڑھانا یہ درست نہیں ہے اس میں اس بات کا اشارہ ہے کہ مقامی طور پر جس عالم کی دینی رہنمائی کی روشنی میں آپ زندگی گزارتے ہیں جن کے پی اب تو میں بات ختم کر رہا ہوں اب کیوں یہ سب کر رہا ہوں جن کی ابتدا میں آپ نماز ادا کرتے ہیں دن رات جن سے مسائل پوچھ کر آپ اپنی زندگی گزارتے ہیں کوئی اس طرح کا مسئلہ آئے اپنے اس عالم سے پوچھ کر ان کی ہدایت کے مطابق عمل کیجیے چاہے کوئی بہت اچھی تقریر کرنے والا آ جائے کوئی بہت اچھی بحث کرنے والا آ جائے لچھے دار گفتگو کرنے والا آ جائے آپ کی مالی خدمت کرنے والا آ جائے لیکن آپ کا اصول یہ ہونا چاہیے کہ ہم جس عالم پر اعتبار و اعتماد کرتے ہوئے آئے ہیں ہم انہی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 بنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا اے اللہ اس وقت نکاح ہوا اس نکاح میں ہر طرح کا خیر پیدا کرنا آپ بتائیں ان کے خاندانوں کا درمیان اس کو محبت کا ذریعہ بنانا دونوں کو ایک دوسرے کا اور ایک دوسرے کے بزرگوں اور مسائل کا کے حقوق ادا کرنے کی توفیق کا فرما اے اللہ اس جوڑے کی حاصل اور سارن کے شر سے اور نفس اور شیطان کے شر سے حفاظت کرنا اور امت کے سارے بندوں اور ان کے سارے ازواج کے درمیان آپ کو جیسی محبت پیدا فرمائی ویسی ویسے ہی محبت ان کے درمیان پیدا کر پائے اے اللہ اس کا سال کا خطیہ بنائیے ہیں اے اللہ ہم سب کو ایمان پر استقامت کا فرمائیے اے اللہ ہماری نسلوں کو بھی ایمان پر قائم رکھیے اے اللہ ہماری نسلوں کو بھی ایمان پر قائم رکھیے اے اللہ فخر سے شرک سے ہر طرح کی گمراہی سے ہم سب کے حفاظت فرمائیے اے اللہ اس وقت ہمارے اس ملک میں کاغیانیت اور شکیلت اور اس طرح کے جو فتنے ہیں جو مسلمانوں کے ایمان پر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں اے اللہ ان فتنوں کو ناکام و نامدار فرمانے مسلمانوں کے فتنوں سے حفاظت فرمائیں گے جو لوگ گمراہی کے راستے پر چلے گئے ہیں اے اللہ ان کو تنقو عطا فرمائیے ان کو توفیق عطا فرمائیے کہ اللہ ہدایت کی طرف واپس آ جائے اے اللہ اس پورے صوبے میں جو مدارس ہیں مسجدیں ہیں خاندان ہیں دینی مراکز ہیں اے اللہ ان سب کی حفاظت فرمائیے اے اللہ تمام مسلمانوں کے درمیان آپس میں جوڑ پیدا فرما دیجیے اللہ تعالیٰ کی توحید جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق اور قرآن مجید پر ایمان اور صحابہ کے عظمت اے اللہ ان بنیادوں پر پوری امت کو متفق فرما پورے امت کو متفق فرما اے اللہ رحیم فرمائیے اللہ رحم کو مسلط میں فرمائیے رحم فرمائیے اللہ رحم کو مسلط میں فرمائیے رحم فرمائیے اللہ رحم کو مسلط میں فرمائیے اے اللہ جیسے آپ نے اہل مکہ اہل ایران اور تو صدیق اور اہل قائد اور اے اللہ کا کے قلوب کو ایمان میں لیے کھو دیا اے اللہ اسی طرح ہمارے برادران وطن کے قلوب کو ایمان میں لیے کھو دیا اے اللہ حاج نتی بننا چاہتے ہیں ان کو حاضر تین بنانا ان کو حاضر ندی بنانا اے اللہ ہر طرح کے شعور سے ہم سب کے فرمائے اس شہر پر اپنی رحمتیں نازل فرمائیں اس شہر پر اپنی برکتیں نازل فرمائیے اے اللہ بلا وطن کے دلوں میں اسلام اور مسلمانوں کی محبت نفرتوں کو دور فرمانا اے اللہ